یہاں ہم جو ابھی پی رہے ہیں رہ رہے ہیں یہاں کا جو وقت ہے بہت تھوڑا ہمارے پاس جو ٹائم ہے یہاں کا بہت شارٹ ٹائم کسی کے پاس پچاس سال ہے کسی کے پاس ساٹھ سال ہے کسی کے پاس ستر سال ہے کسی کے پاس اسی سال ہے اور بہت زیادہ جیلے تو کتنا جیے گا آدمی نبے سال سو سال جو کیس ہوتے ہیں ایسے ہزاروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں اور میں حضور علیہ السلام طرح جو میں کہ میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے بیچ میں زیادہ پرسنٹیج اس میں چلے جاتے ہیں ساٹھ سے ستر کے بیچ اور اس کے بعد نکلتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں ستر کے اوپر جانے کو تو یہ ایک امتحان کی جگہ ہے پورا پیریڈ جو ہے ہمارا یہ یعنی انجینئرنگ والا سمجھ ہے پانچ سال ہے ہمارے پانچ سال کے بعد اپنے فری ہے پانچ سال کے بعد فری ہو جاتا ہے نہیں وہ امتحان پیریڈ ختم ہو کر اگلے امتحان کی تیاری اور پھر وہ تعلیمی انسٹیٹیوٹ یا اسکول کالج کے امتحان ختم ہو جاتے ہیں جس میں پرچے بھرنے پڑتے ہیں پھر اس کے بعد جو امتحان شروع ہوتے بغیر پرچوں کے ہوتے ہیں بس سمجھ رہے ہیں اس کے بعد کے جو امتحان ہوتے ہیں زندگی میں اس میں پیپر نہیں ہوتے پیپر ہوتے ہیں لیکن امتحان چلتے رہے کسی کا جاب کے لیے امتحان ہو رہا ہے اور کسی کی جاب ٹھیک ہو گئی لیکن شادی کے لیے امتحان ہو رہا ہے کسی کی شادی ہو گئی اب امتحان ہو رہا ہے ہوتے ہیں امتحان پھر کسی کا وہ بھی کامیاب ہوتا ہے پھر بچوں میں امتحان آ جاتا ہے جیسے ابھی آپ میں سے بہت سے امتحان دلوا رہے ہوں گے ماں باپ کو جی، یہ امتحان کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا دنیا آپ طے کر لو کہ ہم امتحان نہیں دلوائیں گے ہم نے پاس یعنی پریشان نہیں گے تو یہ امتحانات کا سلسلہ چلتا رہے گا اور اسی میں آدمی دنیا سے چلا جائے گا اس میں سوکھی اور وہ رہے گا جس کا یقین اللہ کا ہو وہ آدمی کو چاہے پیون کی وہ نوکری کرے کیا بن گیا پیون وہ گیٹ مین ہے اسکول کا یا کسی فیکٹری کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے رات کو لیکن اس کا یقین اللہ ہوگا تو کبھی دکھی نہیں ہوگا فیکٹری والا دکھی ہوگا جس فیکٹری کے گیٹ پر گیٹ مین کھڑا ہے وہ دکھی ہوگا کیونکہ وہ یقین کے ساتھ اللہ کرتا ہے اللہ ہے اللہ پالتا ہے تو وہ رات میں ڈیوٹی کے ٹائم پہ سو جائے گا اس کو آ جائے اور وہ فیکٹری والے کو سونے کے وقت نہیں آئے گی اس کو ڈیوٹی ٹائم میں بھی آ جائے گی زبردستی جاگنا پڑے گا بھائی ڈیوٹی پر ہوں میں کیونکہ اس کو یقین ہے اطمینان کہ اللہ کرتا ہے اللہ کھلاتا ہے اللہ پالتا ہے تو اس کے لیے یہ جو مراحل ہے دنیا کے وہ مراحل کراس کر کے اس کے ٹاپر آنے کی ضرورت ہے جو ہمارا دنیا کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کی اس میں ٹاپر آنے کے لیے آدمی ایمان میں ٹاپ آ اور عبادت میں ٹاپ پر آ ایمان میں عبادت اخلاق میں ٹاپ پر آ آدمی یارویں باخلاق ہے اچھا ایماندار چاہے اس کے پرسنٹیج ساٹھ سے نیچے جا رہے لیکن ایماندار سچا ایماندار ماں باپ کا خدمت گزار اسکول میں مینجمنٹ کے ساتھ پرنسپل کے ساتھ لیکچرر ٹیچرس کے ساتھ جو ہے آدمی اچھا سلوک کرتا ہے ان کی عزت کرتا ہے تو یہ اس کے اعلیٰ نمبر آتے ہیں سبجیکٹ میں کم آیا ہے تو وہ اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان اس سے ہوتا ہے آدمی کا جو اصل امتحان ہے وہ اس کی انسانیت اور حیوانیت کے درمیان یہ انسان بنتا ہے کہ حیوان بنتا ہے یہ اچھا بنتا ہے کہ برا بنتا ہے نیک بنتا ہے کہ بد بنتا ہے اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور وفادار بنتا ہے یا نافرمان اور بے وفا بنتا ہے یہ اصل چیز ہے اصل آدمی اب اس کے ساتھ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی محنت کر سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ تبلیغ میں لگنے سے احساس پیدا ہوا کہ بھائی ماں باپ ہمارے پیچھے پیسہ خرچہ کرتے ہیں ہم کو موقع دیتے ہیں تو ہم کو پڑھائی کرنی چاہیے ہم پاس نہیں کرنا چاہیے اور برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے جس فیلڈ میں اس فیلڈ میں محنت کرنی چاہیے یہ سیدھی بات ہے انسانیت کی بات ہے آدمی جس فیلڈ میں لیا پھر اس میں محنت لیکن جتنے وہ سبجیکٹ ضروری ہیں میتھ سائنس وغیرہ اتنے بلکہ اس سے زیادہ یہ سبجیکٹ ضروری ہے کہ آدمی انسان بنے کیا بنے انسان بنے اور پکا مسلمان بنے کہ مسلمان کی کچھ علامتیں بتائی حدیثوں میں حضور صلی اللہ وہ ہے کہ جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ اور ہمارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف انسان ہے تعلیم دانے جو ہمارے اسکول کالج ہیں اس کے بنیادی مقصد میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو انسان بنایا جائے کیا بنایا جائے انسان بنایا جائے اس لیے وہاں سب سے پہلی بڑی بنیاد یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے آوے صاف ستھرا آ چھ صاف کپڑے پہن کر آگے اس لیے یونیفارم کر دیتے ہیں کوئی صاف پہن کر آ رہے پہن کر آئے ادب مطلب سے آوے اسکول میں آ کالج میں آ تو پرنسپل کا لیکچرر بھی ان کا آدمی کی طرح عزت کرے ان کی آپس میں ایک دوسروں کی عزت کرے گالی نہ دیں جھوٹ نہ بولیں یہی ہوتا ہے تعلیمی اداروں کا یہی کام کہ تعلیم کریں تربیت دیں لیکن جب مقصد سامنا نہیں ہوتا مقصد ایسے بہت سے لوگ بچے ہوتے ہیں جن کے سامنے مقصد نہیں ہے کہ بھائی نے سائنس پڑھنا ہے تو وہاں جا کر پڑھتے نہیں زندگی جا کر فیل ہو جاتے ہیں تو بعض بچے دسویں سے رک جاتے ہیں بعض بارہویں سے رک جاتے ہیں بعض آگے جا کر ایک سیم دو سیم کر کے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے محنت نہیں کی تو آگے کیسے جائیں گے ایسے اپنی انسانیت پر محنت کر کے اچھا انسان بننا یہ سب سے پہلا ہمارا ہدف ہے پہلا ہدف ہمارا اگر بن گیا تو یہ کامیاب چاہے کسی جگہ پیون بنا ہے وہ آئے کی چیز نہیں ایماندار پیون ہے تو وہ عزت کی چیز ایماندار پیون بنا ہے تو عزت کی اور بے ایمان ڈاکٹر بنا ہے تو یہ پوری دنیا گالی دے گی اس کو بڑا بے ایمان ہمیں ہوتا نا آدمی بے ایمانی کرتا ہے تو سب گالی دیتے اور ایماندار ہے تو سر اس کی تعریف کریں گے اچھا نیک آدمی لوگوں کی خدمت کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا بے ایمانی نہیں کرتا تو یہ ہماری زندگی کا بڑا عظیم مقصد ہے کہ ہم سچے پکے پہلے انسان بنے اور پھر سچے پکے مسلمان بنے ہمارا ادب سامنے رکھے اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے اندر ایک استعداد پیدا کرنے کے لیے ایک صلاحیت پیدا کرنے کے لیے جس صلاحیت سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور فائدہ مال کمانے کے لیے تعلیم نہیں مال کمانے کے لیے تعلیم نہیں بلکہ یہ تعلیم ایک صلاحیت پیدا کرنے کی وہ صلاحیت پیدا کر کے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اس صلاحیت سے اور لوگوں کی خدمت کریں گے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اس سے اگر یہ مقصد سامنے ہے تو عظیم مقصد اور ایسے مقصد کی طرف جانے والے کہ اللہ مدد کرے گا کون مدد کرے گا اور سب سے بڑی مدد کس کی ہے اللہ ہی کی سب سے بڑی مدد اللہ کی اس لیے اس نیت سے تعلیم لینی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں کی پابندی کے ساتھ جو ہے اپنی ذاتی زندگی بنانے کے لیے اللہ پاک نے حضور علیہ السلاط السلام کے ذریعے سے ہمیں دین دیا اسلام سب سے بہترین طریقہ ہے اسلام کا جو طریقہ ہے سب سے بہترین ہر چیز کی تعلیم اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ایک خاص اسٹائل ہے اس ہے ارے کوئی نہ کوئی اسٹائل کرتا ہے لیکن آدمی ایسی اسٹائل کرتا ہے جو انسانیت کے خلاف انسانیت جیسے ایک مثال ہو آج کل جو بال کاٹتے ہیں بال آپ خود ہی سوچیں ٹھیک ہے کسی نے بھول میں کٹوا ہو یا شوق میں کٹوا دو چیزیں ایسا شوق ہو گئے کسی نے بھول میں کٹوا نہیں کرنے کٹوا رہا ہے لیکن وہ خود ہی سوچے خود ہی سوچے کہ کیا یہ کیسا دکھتا ہے خود ہی آدمی سوچے لیکن چونکہ ایک ماحول میں ہے تو اس وجہ سے آدمی اس کو چل جائے ایسے جو ڈریس ہم پہن رہے ہیں ڈریس لباس تو لباس کا کیا مقصد ہے لباس کا مقصد ہے ایک تو ہے کہ سردی گرمی سے حفاظت ہو جائے لباس سردی گرمی سے اور لباس جو ہے سطح چھپانے کے لیے جو بڑا مقصد ہے اس کا تصویر کا سط روپیہ اور زیادہ اچھا نہیں یہ ایک بھائی اچھا دو چادر بھی لپیٹ میں تو کا لباس تو ہو جائے گا سب سے حفاظت ہو جائے گا لیکن اچھا نہیں ہے جیسے قدیم زمانے میں ایسا ہی تھا لوگ چادر لپیٹ نیچے لپیٹ کے اوپر پر ڈریس ہو جاتا جیسے حج میں آرام باندھتے ہیں چادر آرام کے نیچے تو وہ بھی کافی ہے پہننے کے لیے لیکن نہیں کہ بھائی سلوا کر آدمی تھوڑا ٹھیک ٹھاک کرنا تینوں چیزیں ہو جائے کون سے کون سے سطح کی چھپ اور دوسرا گرمی سردی سے حفاظت بھی ہو جائے اور تیسرا تھوڑی قیمت بھی اچھا دیا یہ تینوں چیزیں اگر ہیں تو یہ فل لباس لیکن لباس ایسا ہے کہ چتر تو چھپتا ہے لیکن اس انداز میں چھپتا ہے کہ چھپا ہوا نہ چھپا ہوا دونوں برابر ہے یا یہ ہوتا ہے لیکن سردی کے موسم میں بہت پتلا کرتا پہن دیا آپ نے سردی لگ رہی یا تیسرا جیسے میں نے کہا دو چادر لگ زینتیں ہو رہی تو تینوں چیزوں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بزرگوں نے لباس متعین کیا کہ ایسا لباس ہو کہ جو ان تینوں چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا کافی باوقار دکھتا ہے اس لباس سے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے معزز لوگ ہو رہے ہیں معزز لوگ دنیا کے وہ اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں آج کل تو سیاسی لیڈر بھی پہننے لگے ہو لوگ اتنے آپ کی ان کا سلوار پہنتے ہیں پہنتے وہ معذد لوگوں کا لباس دنیا کے معزز ثابت کرنے کے لیے کرنا تو یہ اسلام کا طریقہ ہے ایک مثال دینا ہے جیسے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ایک خاص طریقے حیات ایک لائف اسٹائل جو ہے جیون شہری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے محتاج نہیں چھوڑا ہے کہ ہم ہر زمانے میں اپنا جیون گزارنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے طریقہ تلاش کریں خود ایجاد کریں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین طریقہ دے کر گئے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع کریں کرو گے انشاءاللہ شاء اس لیے جو بھی کام کریں گے زندگی میں اس میں کیا معلوم کریں گے کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے سنت طریقہ یعنی دنیا کا سب سے اچھا طریقہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ کس کا پسندیدہ ہے اور جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا وہ سب کا پسندیدہ ہے ان کنتم تحبون الله فاتبعوني اللہ الله اللہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ وہی ہے جو حضور کا اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور جس سے اللہ محبت کرے گا اس سے دنیا محبت کرے گی اس کو صحیح عزت ملے گی اصلی عزت ملے گی ماحول کیونکہ اس کا نہیں ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یار کیا ہوگا لوگ کیسا کریں گے وہ ایک اندر کی کھٹک ہوتی ہے لوگوں کو تو خود ہی اپنے سے فرصت نہیں ہوگی ہم کو دیکھیں گے ایک دن دو دن دس دن بیس دن ایسا لگے گا لیکن طے کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس طریقے سے عزت ملے گی دوسرا یہ ہوگا کہ ہم اس طریقے کے عادی ہوں گے تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار انسان پیدا ہو سب سے زیادہ آپ نے جو جو کام کیے ہیں ان آپ کی ہم نقل اتاریں گے تو ہمارا ہر کام سمجھداری والا ہو جائے اور کام سمجھداری والا ہوتا ہے تو پچھتانا نہیں پڑتا آدمی کو پچھتانا پڑتا نہیں تو ہم پچھتانے سے بچ جائیں ورنہ ہر اگلا کام کر کے پچھلے کام میں نے غلط کر ایسا مجھے نہیں کرنا ایسا ہوتا ہے بہت سے نوجوان جوانی کے کومر تک بہت ادھر ادھر ہو کر کے آتے ہیں میں نے ایسا کر دیا ہے میں نے بڑی بھول کر دی ہے میں نے ایسے غلط کام کر میں نے یہ کر دیا اب اس کا راستہ کیا ہے پھر چکا ہوں میں کیسے نکلوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آدمی کر رہا ہے تو کبھی پھنسے گا وہ کبھی نہیں پھنس سکتا نہ شیطان کے پندے میں پھنسے گا نفس کے چال میں وہ پھنسے گا اور نہ کسی کوئی انسان اس کو پھنسا سکے گا کیونکہ یہ ایسے آدمی کے پیچھے جا رہا ہے جو سب سے زیادہ دانا اور دینا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے تو اس لیے یہ طے کر رہا ہے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا لباس اور دیگر سارے کام تو انشاءاللہ بچپن سے جوانی سے ہی آپ کی زندگی جو ہے اچھی ہونا شروع ہو جائے گی کی زندگی اور اس کا مطلب نہیں کہ بھائی سنت پر عمل کرنا ہے نہیں میلا پتلا رہنا ہے گندا پھرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نزیف اور صاف ستھرا کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا دنیا اتنے زیادہ نظیف رہتے تھے آپ صاف ستھرے رہتے تھے اور آپ کی زندگی کے جو کام ہے اس میں تندرستی کا بہت خیال کیا گیا صحت کا ہر لائن آپ کا کھانا پینا اس طرح کا تھا کہ آپ کی بیمار نہ پڑے کبھی پیٹ بھر کے آپ نے کھانا نہیں کھایا آپ ابھی کے جو اچھے ماہر ڈاکٹر تھے ان سے آپ پوچھو ڈائٹ پروگرام بتا دیں سب کو ابھی کیا ہے پیٹ مت بھرو اور جو بھی کھاؤ ضرورت کا اتنا ہی کھاؤ جتنے ہمیں کیلری اتنی ملنی چاہیے تھی جتنی کھاؤ مت کھاؤ مت کھاؤ گیہوں چاول روٹی دال سب تو بتا دیں نا سب ڈائٹ پورا ڈسکا دیتے ہو پانی سب مت پیو اس سب پیو سب سمجھا دیں اور ایک حصہ کھانا چھوڑ تھوڑا چھوڑ دو پانی کے لیے تھوڑا چھوڑ دو بتا دیں سب تو یہ سارا جو ہے چیزیں نبوی کون سا چیزیں یہ سارا نبی سائنس ہے پورا اگر اس پر ریسرچ کریں گے کہ جو سندر والی زندگی ہے اس میں ساری چیزیں اور اس کے علاوہ صرف جسم کی ہیلتھ نہیں اس میں جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی تندرست رہے گا کیونکہ جسم سے زیادہ دل کی بیماریوں میں آدمی پریشان رہتا جسمانی بیماریاں بھی پریشان کرتی آدمی کو اس سے زیادہ دل کی بیماریوں میں آدمی پریشان ہے کیوں دل کی بیماریوں میں ایک تو یقین کی کمزوری کی بیماری ہے یقین اللہ پر نہیں توہمات ہیں آدمی کہ دلی آدمی سے گزر گئی کیا ہمیں آج آج جوائیں آپ نے سنا ہے کبھی کہ آج چلی بار مجھ سے سنا کس نے کس نے پہلے سنا یہ پتا ہی کر سکتے بڑی آ کے بھائی دیکھتا ہوں بھوکو دیکھا کہتے ہیں سارا تو سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں دن کیسے بنائے ہوئے نہیں بنائے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے خیر ہی چاہتا ہے اچھا ہی چاہتا ہے لیکن وہ بندہ برا کرتا ہے کیا کرتا ہے بندہ برا کرتا ہے گھر میں کھڑکی بنائی تھی بس پاپا فلور پر کھڑکی رکھی ابا نے کیوں رکھی تھی ہاں آباد دھوپ آ گئے اندر سے اور موسم فریش ہو لیکن کسی کا چھوٹا بچہ کھڑکی پر چڑھ کے وہاں سے کود گیا تو غلط بنا تھی کھڑکی کس نے برا کیا بھول ابا کی تھی بچے کی جی۔ بولو بھائی جی۔ بچے نے غلط کام کیا ایسے ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے کا طریقہ آپ کے طریقے میں پہلی چیز کیا ملی ہم کو کہ یقین کس پر ہو اللہ کرتا ہے جو بھی ہوتا ہے اللہ کرتا ہے آج بھی نقصان ہوتا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی غلطی تو ہم ایسی غلطیاں نہیں کریں ایسی غلطی کریں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی عبادت کرو کیا کرو اس لیے کہ من کی جو شانتی ہے من کی شانتی وہ عبادت نہیں وہ دل کی خوراک عبادت ہے آج دنیا میں لوگ من کی شانتی کے الگ الگ چیزیں کوئی کہتا ہے کہ میوزک سنو تو دیکھو تو من کو شانتی ملے گی کوئی کہتا ہے کہ یہ قدرتی درشیہ جو ہے مناظر ہیں وہ دیکھو تو من کو شانتی ملے گی کوئی کہتا ہے کہ گھومو پھرو تو من کو شانتی ملے گی کوئی کہتا ہے سویگنگ کرو تو من کو شانتی ملے گی کوئی کہ واکنگ کرو تو شانتی ملے گی یہ وہ سارا کر کے کچھ نیا تلاش کر رہے ہیں کہ نہیں مل رہی ہے سارا کر کے بھی ابھی بھی کچھ چیز کی تلاش ہے آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ سب کچھ کر چکے ہیں اور تلاش کر ان سے آپ پوچھیں ہمارے یہاں تو ان میں سے بہت سی چیزیں شروع ہوئی لیکن جو لوگ یہ ساری چیزیں کر چکے لیکن شانتی نہیں ملی ان کو اور ان سے آپ پوچھیں اور وہ لوگ جو ایک خاص ماحول میں نہیں جی رہے ایک عام ماحول میں جی رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ بھائی شانتی کہاں ہے من کی شانتی وہ عبادت میں اللہ کی یاد میں ہے اللہ کے فکر میں اللہ کا نام لینے میں اس میں ہے اللہ کا ماں ہوتی ہے نا ماں اس کو اپنا بیٹے کا نام لینے میں بھی شانتی ملتی ہے نہیں ملتی اس ماں کے سامنے کوئی چاہے اس کا بیٹا کیسا بھی ہو کالا پلوٹا بالکل ہے لیکن کم چھوٹے وہ ہار رہا ہے تو کی ماں کو کہنا لگے گا ارے بولو نا بھائی اس کے دل کو سکون ملے گا کے لیے وہ شانتی کا ذریعہ ہے اور کسی کا خوبصورت ہے حقیقت میں بیٹا لیکن کوئی کہہ کہ بہت کالا ہے کیسے کیا کہے گی بھائی حقیقت میں تو خوبصورت ہے کالا نہیں ہے لیکن صرف یہ یہ سننے سے بھی اس کو اچھا نہیں لگے ایسے ہمارے دلوں کا جو اطمینان ہے کس میں ہے اللہ کا نام لینا اس سے کس کا نام لیں گے اللہ کا اٹھتے بیٹھتے سوتے بیٹھتے حدیث میں آ رہے ہیں جب چلے تو کیا پڑھے یہ نیچے اترے تو سبحان اللہ اور اوپر چڑھے تو اللہ سب سے بڑا ہم چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں تو چاہے ہمالیہ کی چوٹی پر چلے جائیں اللہ سب سے بڑا ہمالیہ بہت چھوٹا ہے لیکن ہم اسے نیچے سے دیکھتے ہیں بہت اونچا دکھتا ہے آپ ہائی جہاز میں جا کر ہمالیہ کو دیکھو کتنا دکھے گا کتنا دکھے گا کتنا ہی دکھے گا وہ پوری دنیا اتنی دکھتی ہے اوپر سے تو تو ہے ہی وہ حقیقت ہے اس کی ہائی جہاز والوں کو اللہ جلد چہرے تھے انہوں نے اوپر لے جا کے دنیا بتائی سب کو جو بہت بڑی چہرے تھے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اوپر جا کے آپ دیکھو گے تو اتنی دکھے گی کاریں چلتی ہیں کاریں اتنی بڑی پھر جیسے جیسے اوپر جا کے اتنی سی دکھتی ہے اور اوپر چلے جائیں تو بالکل وہ چوٹی کی طرح دکھتی ہے اور تھوڑے جائیں تو دکھنا ہی بند ہو جاتے ہو تو یہی نہیں کچھ فنا ہے اس لیے اللہ کی عبادت کرنی اللہ کا نام لینا اللہ کی یاد کرنی اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کچھ دعائیں پڑھی ہیں ان میں سے بہت سی دعائیں آپ کو یاد بھی ہو جانے یعنی کی دعائیں ہے سب کو پڑھتے ہیں روزانہ ہیں روزان پڑھتے رہنا سونے کی دعائیں یاد ہے کس کو کس کو یاد اللہ سب کو یاد الحمد للہ کرنا کون سی ہے تو اللہ کا نام لے رہے ہیں اللہ کے نام پر ہم رہے ہیں السلام اللہ تیر نام پر ہم اس میں ہم کیا بول رہے ہیں کہ امور تو یعنی مر رہا ہے اور سونا بھی ایک موت کی طرح ہو جاتا ہے وہ آخیا اور اللہ ہی کے نام پر اٹھیں گے اور صبح اٹھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے الحمد للہ یہ اللہ کی یاد ہو رہی اللہ کی یاد ایسے ہی کوئی اچھی چیز دیکھیں ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں کپڑا پہن رہے ہیں تو الحمد للہ دکھاؤ یہ دعائیں جتنی آتی ہیں اس کو پڑھتے رہیں جو نہیں آتی ہیں یاد کریں گے ان شاء اللہ پانچ وقت کی نماز ہے وہ فرق کسی حال میں معاف نہیں نماز مسافر ہو جائے آدمی تو فصل ہیں لیکن معاف نہیں بیمار ہو جائے آدمی تو بیمار کی نماز میں تفریح ہے لیکن معافی نہیں کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتے ایسا بیٹھ کر نہیں پڑ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لیکن معاف نہیں کہ نماز بہت بڑا فریضہ ہے اور نماز چھوڑنا اللہ کی زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے اس لیے طے کرو ان شاء اللہ پانچ وقت کی نماز جماعت پڑھیں گے پڑھیں گے ان شاء اللہ اس میں سے کی کون کون پڑھ گئے پانچ ٹائم اچھا چار ٹائم والے اب کیا کر لو انشاءاللہ جو پیچھے چھوٹے اس کی سزا کر لیں اور اب نہیں فجر والی رہ جاتی ہے اس کی کیا وجہ بتاؤں آپ کو کیا وجہ ہے بتائے گا موبائل اور رات کو لیٹ ہوتے ہیں اور رات ہاں، کو گھومتے اس وجہ بس جو ریزن ہے کی جو تکلیف ہے موبائل اس کو رات کو زیادہ دیر جاگتے ہیں تو اس کو بتائیں اور رات کو گھومنے چلے جاتے اس کو ختم دیکھو تفریح میں دیکھو آپ کو بہت اللہ سے مزہ ہے تفریح جو ہے تفریح غلطی جسم کی طاقت کے لیے اس لیے آدمی اس لیے کہ عبادت میں ہو ہماری آخر تک کا کافی عمر تک طاقت کافی رہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اپنی اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کر سکے دین کا کام کر سکے تو بہت اچھی نیت کے ساتھ یہ کسری ہے لیکن وہ اس کی جگہ اور اس کے وقت پر رات میں جو ہم مکان گھومنے پھرنے کی فضا ہیں نوجوان لڑکے بائک لے کر یا کار میں تو سا کر جاتے تو اس میں دو چیزیں برباد ہوتی ہیں ایک وقت اور ایک مال اور دونوں بہت قیمتی سرمایہ وقت بھی اور مال اور ان دو چیزوں سے شروعات ہوتی ہے پھر دھیرے دھیرے آدمی تفریح کا اور کچھ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آدمی اپنی انرجی بھی برباد کرتا ہے جو بہت قیمتی ہے وقت سے بھی اور مال سے بھی انرجی ہے تو آدمی وقت وصول کرے گا اور مال کو صحیح استعمال کرے گا آج میں بھی بچی ہے آدمی کی جو قوت ہے اور گناہوں کے راستے ایسے ہیں کہ ان راستوں میں آدمی کی قوت برباد ہو جاتی ہے دیکھنے کی آپ کے پاس قوت ہے آپ دو گھنٹے دیکھ کر آپ کتاب پڑھو بھائی دینی جی، کتاب نہیں تو آپ جو تعلیم پڑھ رہے ہیں انگریزی ہندی کی وہ پڑھو اس سے کچھ فائدہ آپ کی دیکھنے کی انرجی صحیح جگہ جائے گی آپ کے اندر جاگنے کی قوت تو بجائے دو گھنٹے باہر اس میں آپ اس پر محنت کرو تو اس لیے طے کرو پانچ وقت کی نماز باجماعت پڑھیں اس کے لیے رات کو جلدی آرام کرو کیا بات جو ہے اگر کچھ پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کرو سو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لڑکے جو اپنے مقصد پر محنت کر رہے ہیں سائنس والے لڑکوں کو دیکھتے ہیں اور بھی دیگر کچھ لڑکے ہیں جو اوپر کی لیول کی تعلیم دے رہے ہیں تو ان کے کوئی دوست نہیں ہوتے آپ نے دیکھا ہے ان کے کوئی دوست نہیں ہوتے پڑھائی میں لگے رہتے ہو سولہ سولہ گھنٹے پڑھتے اپنے اپنے اس مقصد کے ہاتھ تو اس مقصد میں بھی مدد ملے گی اور سب سے بڑا مقصد ہماری آخرت بنانا ہے اس میں مدد ملے گی کہ جوانی سے گناہوں سے محفوظ ہو جائے اور حدیث پاک میں آتا ہے جوان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے یہ کہ قیامت کے دن سات قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ سایہ اس دن معمولی چیز نہیں ہوگا اس دن جو کہ عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا اور سورج بالکل سر پر ہوگا اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہوگا اس کا ہم حساب نہیں کر سکتے کہ کتنا ہائی ہو اتنا ٹیمپریچر ہوگا سورج کا کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں اتنا پسینہ ہوگا پسینہ نکل نکل کر آدمی کے ارد گرد تو جمع ہوگا اور جتنے آدمی کے گنا ہوں گے اس کے بقدر اس کا پسینہ کسی کا گھٹنوں تک کسی کا تک اور کسی کا چھاتی تک اور کوئی پورا پسینے میں ہوگا اتنا خطرناک ہوگا اس دن اللہ پاک سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے اس میں ایک تو عادل بادشاہ ہیں تو سب تو بادشاہ بن نہیں سکتے کہ بھائی ہم کو بادشاہ مل جائے اور پھر مل جانے کے بعد انصاف بھی کرے آپ بہت مشکل کام ہے ملنا ہی بہت مشکل ہے پھر مل جائے تو انصاف کرنا بڑا مشکل ہے تو سب سے آسان ہے اس وقت آپ کے پاس وہ چانس دس بیس سال کے بعد وہ چانس نکل جائے گا کیونکہ آپ جوان نہیں رہو اس وقت آپ کے پاس چانس ہے وہ کہ سے پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے شاہ بن نشا کا عبادت اللہ وہ نوجوان قیامت کے اس ہولناک دن میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو گولڈن چانس ہے بھی گولڈن چانس اس لیے طے کر لو کہ پانچ وقت کی نماز سے پڑھے بجر میں سزا نہیں کرے جلدی سو جاؤ گے اور نیت کر کے اٹھو گے نیت کر کے سو گے تو اٹھ جاؤ گے بہت سے لڑکوں کو دیکھتے ہیں جوان ماشاء اللہ صبح جلدی آ جاتے بلکہ تعجب پڑھتے ہیں نئی چیز نہیں رہی ہے اس وقت تبلیغ کے کام سے اللہ کا فضل ہے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں لڑکے تعجب پڑتے ہیں گھر رہتے میں بہت سے لڑکے جلدی اٹھتے گھر والوں کو وہ اٹھا دیں ایسے لڑکے بھی آپ بھی جائے کر وہ ان شاء اللہ پڑھے گی اور صبح شام جتنے اللہ توفیق دے تیسرا کلمہ ہے گرو شریف ہے استفادہ روزانہ قرآن شریف کی تھوڑی تلاوت کرے چاہے پاؤں پارا پڑے دو رکو پڑے زیادہ ٹائم نہیں آپ کے پاس بہت مشہور ہے دو دو رکو پڑھو ایک لڑکا ابھی ملا تھا اسٹوڈنٹ تھا پھر میں روزانہ جو ہے معمولات کی صورتیں سورے یاسین صبح پڑھتا ہوں اور سورے واقعہ سورے ملک اور سورے اور روزانہ دو رکو تلاوت کرتا ہوں لائن سے پابندی سے پڑھتا ایک لڑکا بھی سرخن میں مجھے ملا کہ گزشتہ سال اسٹوڈنٹس کی مجلس ہوئی تھی تو میں نے نماز کی پابندی کی نیت کی تو اس دن سے لے کر آج تک میں نے تقویر والا فوت نہیں ہوئی اتنے دنوں سے آپ لوگ بھی طے کرتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے ساتھ جو مسجد اور جماعت میں مشورہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تعلیم ہوتی ہوتی اکثر بات کہیں عشاء کے بعد تو اس سے سب سے آگے آ کر بیٹھتا اور دھیان سے سنے دھیان سے سنے تعلیم بڑی زبردست قیمتی باتیں ہیں ہماری زندگی کے اور بھی دن ہے تو ایک گشت کر لیں اگر دو آپ کے پاس چانس نہیں ہے ٹیوشن ہے کوچنگ ہے اور کوچنگ وغیرہ بہت آپ بیزی ہیں کچھ کے وقت میں آ سکتے کم از کم بیان میں آیا بات جو نظر پر ٹیوشن کوچنگ کا اس طرح تبدیل بیان میں ضرور شریک ہوتی بیان کے بعد جو دو چار پانچ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تھوڑی دیر بیٹھ اور کہ بھائی دیکھو ہمارے محلے میں پچیس اسٹوڈنٹ ہے اللہ کا بدل ہے اللہ کا فکر اللہ ہم کو لیا ہے دوسرے ہمارے بھائی ان کی فکر کرنے پھول ہفتے میں جتنا موقع ملے دو تین چار دن پانچ دن مسجد کی جماعت کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر ان سے ملاقات کروں ان کو بھی آمادہ کرے ان کو بھی دعوت کے مسجد اور آماد کی اور ہفتہ وار اجتماع جہاں جہاں ہو رہا ہے شام کو سے پہنچ اور جیسے بھائی نے بتایا تو انہوں نے ہفتہ وار اجتماع کی دعوت کی دوسرے دوستوں کو ان کو بھی دعوت دے دیں اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلا اپنا ٹفن لے لیا ایک کے بجائے امی سے کہہ دیں کہ دو کا فل ہمارا دوست بھی آنے والا دن کی نسبت پر آئے گا تو ہمارا ثواب ہو جائے گا اللہ کے لیے ہمارا کھانا ہم کھلائیں گے تو اللہ برکت دے گا کھانے میں تو دو کا کھانا لے کر چلے گئے ان کو بھی دعوت دے دی بیان سن لیا بیان کے بعد نماز پڑھ لی وہاں سے فارغ ہو کر کھانا تھا اور اس سورج قیام نہ کرے آپ اب ساری میں آپ لوگ قیام نہ کرے گھر چلے جائیں گھر کے ماحول میں وہ ہے میں پھر آ جائیں آپ کو پڑھائی کرنی ہے لکھنا پڑھنا ہے تو اپنا کام دیکھ لیں آپ کم از کم جو ہے اثر سے عشاء تک پہنچ جائیں عشاء کے بعد کھانا وانا کھا لیں دوستوں کے ساتھ ان کو بھی کھلا لیا تھوڑی ان سے بات کر لی ان کا ذہن بنا آگے جو چھٹیاں آ رہی ہیں ایڈوانس چھٹیوں کی خبر رکھیں جنوری میں کتنی چھٹیاں ایک ساتھ ہے دو دن کی تین دن کی پانچ دن کی فروری میں کیا ہے ماں پورا کیلنڈر دیکھ رہے سال بھر میں بہت سے ایسے مہینے آتے ہیں جس میں دو تین چھٹیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں ان چھٹیوں کو نوٹ لیں تاکہ آپ ہر مہینے دو تین دن لگا سکیں اور جن مہینوں میں وہ ترتیب نہیں ہے دو تین دن لگانے کی تو اس میں کم از کم ایک دن بھی جماعت بنا کر اپنی ترتیب کرائیں یہ جو جماعتیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ جڑ جائے تو اس طرح سے اتنا آپ کمفارم پر پابندی سے کرتے رہیں اور پھر جو سینسر سسٹم والے وہ ہر چھ مہینے میں جون میں دسمبر میں اور جو جن کا پورے سال کا کورس ہے وہ سال کا کورس پورا کر کے اپریل مئی میں چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں اپنا چلا ضرور لگا سولہ سال اس سے اوپر کے جتنے وہ چلا لگا سینسر سسٹم والے دس دس دن دو مرتبہ لگا اور جب تعلیم پوری ہو جائے آپ کی تو فائنل ایئر کے بعد سب سے پہلے چار مہینے لگا لگاؤ گے ان شاء اللہ چار مہینے لگائے گھر میں لگاؤ گے تو اچھی طرح سے آپ دعوت کے کام کو سیکھو گے سمجھو گے عبادت کا ذوق پیدا ہوگا چار مہینے پورے آپ کے گزریں گے تو ان شاء اللہ بڑا فائدہ ہوگا لگاؤ گے ان شاء اللہ اب دیکھو اس میں جو ہے جو لڑکے اس سال فائنل ایئر میں دیکھو ابھی تک آپ نے بڑی اچھی توجہ سے بات سنی آخری پانچ دس منٹ اس میں بھی ذرا آپ متوجہ رہو گے تو بڑا کام ہو جائے گا تو اس لیے ذرا متوجہ رہے گی اور جو لڑکے فائنل ایئر والے ذرا اوپر کرو کون کون فائنل ایئر والے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں بھائی صرف فائنل ایئر والے ہیں صرف فائنل ایئر والے ماشاء اللہ واہ بھائی واہ بھائی دیکھو کھڑے ہونے میں تو کوئی آواز نہیں ہوتی کسی کھڑے ہونے میں کوئی آواز نہیں ہے صرف ایک ہی اس میں جسم میں ایسا ہے جو حرکت کرتا ہے تو آواز آتی ہے اس کو ذرا آدمی سائلنٹ کر دیں ماشاء اللہ آپ لوگ کہاں جاؤ بھائی فرحان صاحب یہ فرحان صاحب کے پاس آپ آئے ادھر چلے جاؤ ادھر پیچھے جگہ ادھر دونوں ایک جگہ بھی چلے جاؤ پہلے وہاں جا جائے اس طرف چلے جاؤ جلدی بھائی ذرا کیس ختم ان کو بیچ میں ہی جگہ دے دو ان کو گھومنا نہ پڑے بیچ میں ہی جگہ دے دو جائے جلدی سے ذرا کیس ختم ہے بھائی نوساری کے لیے شادی چلے جائے کو جلدی سے چار مہینے کا ان کا سبزی بتا دو ان کو دوارا سنتا ہے میں نے وہ غصہ ریکارڈنگ نماز ہوتی ہے بھائی ذرا سنا دھیان بہت فائدہ ہو گیا اس کا اب تھوڑی دیر اپنے آ جاؤ ادھر ہی آ جاؤ پورے جی ظہر اثر کے وقت میں مانا بچے کالجز کے اندر رہتے فجر مغرب اور عشاء کے اندر نمازوں کا اہتمام یہ تین نمازیں بعد جماعت ہوتی ہے جی۔ کتنے لڑکے پڑھتے ہیں فلور کے حساب سے ڈیوائڈ ہے جیسے آپ کے فلور میں کتنے ہمارے فلور میں پندرہ سے بیس بچے اور ہیں کتنے سبھی پڑھتے ہیں جی، ماشاء اللہ تعلیم بھی ہوتی ہے اچھا یہاں الگ الگ تو آپ ایسا کوئی عمل شروع نہ کرے کہ جس سے کہ بھائی وہ بھی اپنا عمل شروع کرے اچھا کسی کو بھی پرمیشن نہیں کی ہمارے قریب کی مسجد کے اندر ہاں آپ لوگ جڑتے ہوئے ماشاء اللہ اور جو دوسرے ساتھی ہیں آپ کے دوست اور ساتھی ان کو بھی آپ اس کی ترغیب دیتے جی، کچھ آتے جی ماشاء اللہ وقت میں کتنا وقت لگا وہاں سے لگاتے ہو گھنٹے دو دن دن تین مسجد ہے اسٹوڈنٹ کی جماعت بنتی اکثر تو اس کا کیا فائدہ آپ کو لگا وقت لگا اچھا، نماز وغیرہ کی پابندی اور گھر سے دور رہتے تو مولانا تھوڑا آدمی بے فکر ہو جاتا ہے الحمد للہ وہاں محنت میں جڑنے سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ امان ہوتے ہیں پابندی نماز وغیرہ وقت سے تعلیم میں بھی کچھ فائدہ نظر آتا ہے اس کا کیا فائدہ نظر آتا ہے ہاں، احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین جو ہے اپنے پیچھے مان خرچ کریں تو اپنے اس کو ضائع نہ بلکہ اس کو صحیح جگہ میں صحیح وقت اور اچھا پڑھ کے اپنے نکلے ٹھیک ہے کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ تھے گھر رہ کر کالج جیسے ادھر پڑھائی کر رہے ہیں کالج میں وہاں پر نماز پڑھتے ہوں کچھ دعوت دیتے ہیں آپ کیا نام آپ کا کالج ہے ہمارے کیا فرق ہے تو آپ کو وہاں اپنے کالج کے ماحول میں کیا ہیں ہم کالج کا شروع کیا الحمد للہ میں ڈپلوم پڑھتا ہوں وہاں پہ بھی نماز کے جب بھی اس کے بعد جب یہ دوسرے کالج میں گئے ایک ایسا ماحول ملا ہمیں کہ ہم نے ایک اسٹوڈنٹ آیا فائنل ایئر کا ہم نے کہا کہ ایک کمرہ ہے لباس کو دیکھ کے آیا ادھر یہاں پہ آپ کو نماز پڑھ اجازت والے کی طرف سے اور وہ افغانستان والے کی طرف سات سے آٹھ اسٹوڈنٹ افغانستان کے پڑھتے ہیں ہاں۔ وہ لاک ڈاؤن کے بعد چلے گئے تو پھر نہیں آتا ہاں۔ ان کی وجہ سے تعلیم بھی ہوتی ہے اور نماز بھی ہوتی ہے اور وہ چال کے لیے نماز پڑھ کے تعلیم کر کے چالی گئے یعنی نماز جو ہے ظہر کی نماز کتنی مرتبہ ہوتی ہے اچھا اچھا غیر حاضر ہے تو اس وجہ سے نہیں تو پانچ سات دس اتنے لڑکے ہوتے ہیں تعلیم کے سبھی بیٹھ جاتے ہیں ماشاء اللہ اچھا کچھ جماعت میں نکلنے کی بھی تبدیل ہے جی، سسٹم بنا کر ماشاء اللہ اچھا یہ تبلیغ میں لگنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ضرور میں لگنے سے ایک لوگوں سے بات چیت بھی اور پڑھائی میں بھی ایسا ہنر ملتا ہے کہ جو چیز لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی وہ اتنی آسانی سے آ جاتی اور سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے الحمد للہ ضرور اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ہیں پرسنلی فون کر کے بولتے ہیں کہ آپ سمجھاؤ گے یہ بتائیے ماشاء اللہ بھائی کوئی ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے جو ہائی اسکول میں ہو کے گیارہویں میں بارہویں میں پڑھائی کر رہا ہوں دیکھو کتنا فائدہ ہو رہا ہے لوگ اپنے ساتھ سنا رہے ہیں کتنا فائدہ ایک آ جاؤ جتنے لڑکے سنیں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے سب کا سواب اس کو ملے گا آ جاؤ آ جاؤ اسکول کا کوئی اسٹوڈنٹ اچھا، آئیے آئیے ماشاء اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کیا نام ہے آپ کا حسن کامال آسن کمال کہاں پڑھتے ہیں مارٹی مارے کونر تو آپ کو کون سے آفس اسکول ہے آپ کی ہمارے اسکول کی ٹائمنگ آٹھ سے ساڑھے بارہ نماز کا وقت آسانی بتاؤ سٹائڈ کتنے لڑکے ہیں مسلمان میرے حساب سے میں نے جہاں جانتے بیس میں total twelve division four section ہے A B C D four section میں ٹوٹل اسٹوڈینٹ ففٹی ایٹ ہے مسلم اور ففٹی ایٹ مسلم وہاں کے لوکل تھے اور پھر ٹوئنٹی فائیو یا ٹوینٹی ایٹ سمتھنگ جو باہر ہے آؤٹ آف ٹاؤن کے چھتیس گڑھ کے کچھ مہاراشٹر ہیں اور اور کچھ U P twenty eight fifty eight local ہاں ادھر کے بنا ہی سکتی لسٹ بنائی تھی ایک بار ٹرین مطلب، میں بات آئی تھی مطلب اسٹوڈینٹس کی ہے تو میں نے مطلب لسٹ تو تیار نہیں کی تھی بٹ ایکچولی فرینڈس لوگ کے سرکل میں رہ کے تھوڑا سا پتا کیا تھا کیا آپ کیوں آپ نے یہ معلومات کی تھی کتنے سب سے پہلے مطلب میں جہاں سے نکلا تھا میں ہندو سوسائٹی سے نکلا تھا اور سب سے پہلے مطلب میرے کو دعوت میں لانے والا کام واپسی والوں کا تھا ہاں اور میں وہاں پہ مطلب مجلس سے جڑا تھا سب سے پہلے جامع مسجد سے وہاں کے امام مولانا مارک تھے وہ ماشاء اللہ ان کی تربیت میں مطلب بہت اچھا مطلب ان کا ایک سن کے مطلب مطلب وہ دل کو اثر کر گئی مطلب کچھ واپی والے کی بہت پھر میں جہاں پہلے ابھی ہاں، جی، ایک مہینہ شفٹ ہوا ایک مہینہ ہوا شفٹ ہوا اس سے پہلے میں ہندو سوسائٹی میں رہتا تھا تو پھر آپ کو یہ دائیا پیدا ہوا کہ دوسرے اور مسلمان لڑکوں کو بھی دعوت دینی چاہیے جی، جی۔ آپ نے کسی کو دعوت دی اتنے وقت میں اتنے وقت میں اسکول میں دعوت دینا ہوا تھا جو سب ملتے رہتے تھے اگر ریسس میں ٹائم مل رہا ہے تو اگر ریسس کے ٹائم پہ اگر ہم کینٹین میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر آپ اسٹوڈینٹ کو بولتے تھے مطلب ہاں، دعوت کے استعمال سے مطلب اپنے مرکز میں جوڑا تھا دعوت دی تھی پر کیا آپ نے ان سے کیا بات کی بات تو خیر ہم اسٹوڈینٹ کے لیول سے ہی کرتے تھے اگر ہم شیئر کرنے کے بعد وہی بات کرتے تھے کہ ہمارا مرکز کر ہی نہیں آپ کو اگر جو میرا آپ کو مرکز ایک میں کا ٹائم نہیں ہے آپ آنا قیام رہے گا ادھر کھانا کھلاتے تھے ان کو ہاں جی، سب سے بڑی دعوت تو وہی کھلا رہے پلا رہے تو بات بنتی آگے کی پھر ماشاء اللہ بہت مبارک بھائی بہت مبارک کیا نام بتایا تھا احسن کمال ماشاء اللہ بہت مبارک اللہ خوب قبول فرما اور جمع رہی ہوں ابھی جتنی لسٹ آپ نے بنائی نا کوشش سے کر لو پرسنلی سب سے آپ سے ملاقات ہو جائے اور یہی اچھا طریقہ ہے جسے اس میں آپ کچھ کھا رہے ہیں ان کو کھلا دو چائے کھلا دو کچھ ناشتہ کر دو بیٹھو آپس میں اور یہ اللہ کے لیے اور کوئی غرض ہماری نہیں ہے کسی سے دوستی کرنے سے کوئی غرض نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کا بندہ ہے ہمارا بھائی ہے تو ہم اس سے بات کریں گے اور خیر کی بات کی بات کریں گے اس سے نماز کی دعوت دیں گے دین کی دعوت دیں گے امال کی دعوت دیں گے دین کی محنت کی دعوت دیں گے ماشاء اللہ یہ سارے لڑکوں سب جو ہے نا پرسنل آپ ایک ایک ریسیس میں ملو یا اسکول کے وقت سے پہلے جلدی پہنچ اس تو کسی سے مل لیے یا کسی کے بعد میں مل لیے جیسے بھی ہو لیکن کوشش کرو کہ سب سے ملاقات اور آپ اپنے ہفتہ والی اجتماع سے جڑے رہیے وہاں اور مزیدہ جماعت کے ساتھ ہی بیٹھ ہو آپ یہاں بیٹھتا ہوں کبھی جڑ جاتا کوئی بات نہیں لیکن ریگولر زیادہ تو بیٹھتے ہی ہو نا مشورے میں ہاں، بیٹھتے ہو جی، جی۔ اور تعلیم میں جی، یعنی ایگزام کی وجہ سے ابھی رکے ہاں، باقی ویسے بیٹھتے ہیں اچھا تعلیم میں بیٹھنے سے آپ کو پرسنلی کیا فائدہ ہوگا مطلب ایک الگ سے مطلب ایک الگ سا مطلب یہ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کھلتا ہے انسان کا کہ آپ کیسے اپنے میں تعلیم سکھائی گئی تھی ہم کس حد پہ اگر ہم کو جیسے ہم کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے کنٹری کو اپنے ریلیجن کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں ہمارے ریلیجن نے کس حد کو بتایا کس چیز کو لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے جیسے ہمارے مولانا بتاتے ہیں ہمیں اگر ہم چارٹیڈ اکاؤنٹینٹ کر رہے ہیں اگر سی اے کر رہے ہیں ہمارا فیکلٹی اتنا بڑا ہے تو ہم بنے اس چیز کو دیندار چاہیے لیے دیندار والا کہ ہم کو تاکہ ہم پڑھیں تو ہم کو اس سے ہم یہ سوچ کے نہ پڑے کہ اس سے ہمارے فیملی کو فائدہ ہے ہم یہ سوچ کے پڑے کہ نہیں اس سے میں غریب کی مدد کروں گا اس سے ہمارے آنے والے قوم کو فائدہ ہے کیا کہ ہمارے آنے والے قوم ایسے مطلب سچویشن کو جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر ایک بچہ ٹیلنٹڈ بنے کیونکہ بہت ضرورت ہے ایک ایک چارٹیڈ اکاؤنٹینٹ ایک ایک انجینئر کو کہ ہمارا لیڈر آگے بڑھے کہ ہم بتائیں کہ ہم بھی ہم بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اچھا یہ جو کتاب سنی آپ نے فضل احمد جی۔ اس میں سے کچھ یاد ہے آپ کو کوئی بات کوئی قصہ ہاں، کوئی کوئی حدیث کچھ یاد ہے آپ کو جی، جی۔ بتاؤ فضائل احمد میں ابھی حال کے لگ جماعت میں جانا ہوا تھا تو ایک حدیث کا مقوم خلاصہ ہے کہ جو شخص سرائی کے جانے کے برابر اس دنیا سے ایمان بچا کر کے لے جائے تو اللہ اس دنیا سے دس گنی بڑی جنت عطا فرماتے ہیں واہ بھائی واہ ماشاء اللہ واہ بھائی واہ مطلب خدمت میں خدا اللہ اچھا۔ کا خدا مل جائے بھائی یہی چکر سب سے بڑا چکر ہے جی، خدا کے چکر میں لگ جائے گا آدمی خدا مل جائے جی، جی۔ بہت مبارک بھائی بہت مبارک آپ سچی تلاش میں لگ گئے ہو آپ کو مل جائے گا ان شاء اللہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے واہ بھائی واہ ٹھیک ہے اچھا ماشاء اللہ لوگوں کے اتنا فائدہ ہوا سب کو تھوڑی دیر آپ لوگ آ گئے آج اتنے میں اتنا سارا نفع ہو گیا اگر دین بہت آسان بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان طریقہ کوئی زندگی گزارنے کا کوئی دین اسلام کا ہی سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ سمپل اور سب سے اچھا سب سے اچھا طریقہ یہ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ نیت کہ میں جب میں زندہ رہوں گا جیوں گا انشاءاللہ دین پر زندگی رہے بھائی پیچھے آواز آئی میری آئے گی آپ لوگ سائلنٹ ہو جاؤ گے میری آواز پہنچے گی یہی اصول ہے یہی اصول ہے اگر آواز دور تک پہنچا نہیں ہے تو آجو بازو تک ماحول سائلنٹ آواز پہنچے تو ایک بات یہ بنیاد